لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص برائی باواز بلند بیان کرے سوائے اس آدمی کے جس پر زیادتی ہوئی ہو اور اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آدمی اپنی زبان سے بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے جیسے گالی گلوچ غیبت چغل خوری خواہ مخواہ کسی کو بد دعا دینا بد زبانی اور فسق و فجور کے کلمات زبان پر لاتے رہنا اس سے مستثنا صرف وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو تو اسے حق پہنچتا ہے کہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرے یا ظالم کے لیے بد دعا کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی تفسیر منقول ہے علماء نے ظلم کی بہت سی صورتیں بتائی ہیں آیت میں وہ تمام صورتیں مراد ہیں اس معنی کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جسے ابو داود اور حافظ ابو بکر بزار نے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ایک پڑوسی مجھے ایزا پہنچاتا ہے آپ نے اس سے کہا کہ تم اپنا سامان نکال کر راستے پر بیٹھ جاؤ اس آدمی نے ایسا ہی کیا جب کوئی وہاں سے گزرتا تو اس سے پوچھتا کہ کیا بات ہے وہ کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے ایزا پہنچاتا ہے تو ہر آدمی کہتا کہ اے اللہ تو اس پر لانت بھیج دے اے اللہ تو اسے رسوا کر آخر کار وہ آدمی آیا اور کہا کہ اپنے گھر میں چلے جاؤ اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں ستاؤں گا مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس کے پاس کوئی مہمان آیا تو اس نے اس کا خیال نہیں کیا اس لیے وہ کسی دوسرے کے پاس چلا گیا اور اس کی بری خصلت لوگوں سے بیان کرنے لگا اس کے لیے ایسا کرنا جائز قرار دیا گیا ایک دوسری روایت میں مزید سراحت ہے کہ یہ آیت ایسے آدمی کے بارے میں ہے جس کے پاس کوئی مہمان آئے اور وہ اس کا خیال نہ کرے تو وہ وہاں سے نکل کر لوگوں سے کہے کہ فلاں آدمی نے میرا خیال نہیں کیا اور میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کلمہ کفر یا اور کوئی بری بات زبان پر لانے کو اللہ پسند نہیں کرتا صرف مظلوم مجبور کے لیے جائز ہے اور اس کی مثال ابتدائے اسلام میں مکہ کے وہ مسلمان ہیں جن پر کفار قریش ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے پر مجبور کرتے تھے چنانچہ عمار رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا تو انہیں کفار نے چھوڑ دیا اور ان کے ساتھی کو سولی پر چڑھا دیا عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کے بارے میں ہی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 نازل ہوئی تھی جس میں ان کے ایمان کی شہادت دی گئی ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صادق الایمان ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ عمار رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ منظلمہ کے عموم میں مذکورہ بالا تمام صورتیں داخل ہیں